حضرت غالی بن ابجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم قہ سے دوچار ہو گئے میرے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی کہ جو میں اپنے گھر والوں کو کھلا سکتا صرف چند گدے ہی تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدوں کا گوشت حرام فرما دیا تھا چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم قہد میں مبتلا ہیں اور میرے پاس کوئی مال نہیں جو میں اپنے گھر والوں کو کھلا سکوں سوائے موٹے موٹے گدھوں کے اور آپ نے پالتو گدھوں کا گوشت حرام کرا دیا ہے آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنے موٹے گدھوں میں سے کھلا دو میں نے انہیں اس لیے حرام کیا ہے کہ یہ بستی کی گندگی کھاتے ہیں امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سند میں مذکور عبد الرحمن یہ ابن معقل ہے امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس حدیث کو شعبہ نے عبید ابو الحسن سے روایت کیا ہے انہوں نے عبد الرحمن بن معقل سے انہوں انہوں نے نے عبد الرحمن بن بشر سے مزینہ کے کچھ لوگوں سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ مزینہ کے سردار ابجر یا ابن ابجر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو نو